حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور پر حد نافذ کر دی جائے تو اس پر چوری کا تاوان نہ ڈالا جائے گا ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث مرسل ہے اور ثابت نہیں ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستاسی